محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ صورت بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اسلام امن و امان والا دین ہے امن و امان کا پیغام لے کر کے آیا امن و امان دنیا میں قائم کیا اور کوشش ہوتی ہے کہ امن و امان ہی دنیا کے اندر برقرار رہے جنگ و جدال قتل و غارت لوٹ مار لوٹ گھسوٹ کوئی چیز اسلام میں پسند نہیں ہے لا سدو فل اور باد اسلیہ اللہ رب العالمی نے بہت ہی سختی کے ساتھ منع کیا کہ امن و امان میں فساد اور بگاڑ پیدا نہ کیا جائے ہر آدمی ہمارے اسلامی معاشرے میں اپنی جان اپنا مال اپنی عزت کو وہ محفوظ سمجھتا ہو ذرا آواز بھائی نہیں آ رہی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں امن و امان رہے اور ہر بسنے والا انسان اپنی جان اپنی ماں اپنا مان اپنی عزت کو محفوظ سمجھتا رہے اسی لیے رب العالمین نے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی اور بڑی سخت سزائیں مقرر کی ہیں جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا سن انما قتل الناس جميعا کسی ایک انسان کا قتل جو ہے سمجھو پوری انسانیت کا قتل ہے اب اگر کوئی انسان اس جنگ کوئی انسان اس امان کو بگاڑنا چاہتا ہے ملک کے باشندوں کو خطرہ خطرے کا باعث بنتا ہے لوگوں کے جان مال عزت کی حفاظت کا خطرہ ہوتا ہے اگر غیروں کی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حکم دیا فمن اعتدا علیکم فعتب علیہ بسل علیکم یہ تمہارے ملک میں یا تمہارے پڑوس سے اگر تمہارے ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں فساد کرنا چاہتے ہیں جان مال ہے اور عزت پر نے سمے ہے تم کو بھی ہم نے اجازت دیا ہے فا علیہ ارے ماتدا علیکم جیسے وہ تم پر زیادتی کر رہے ہیں اب تم ان کی زیادتی کا منہ توڑ جواب دو اور کوشش کرو کہ وہ سارے ماں فاسد مادے جو اسلام اور مسلمان اور قوم اور وطن کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں اور فساد پھیلاتے ہیں نہ کسی کی جان محفوظ نہ مال محفوظ افسوس کی بات تو ہے کہ عبادت گاہیں بھی آج محفوظ نہیں نمازیں بھی محفوظ نہیں رب العالمین نے فرمانا تمہیں اجازت دی جاتی فاطب ارے ہی مشر ماتدہ انہوں نے جیسے زیادتی شروع کی ہے اس زیادتی کا جواب دینے اور اس مات فاسد کو جس کی بنا پر یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اللہ رب العالمین تم کو بھی ان کے ساتھ بردا لینے اور انہیں ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں نبی علیہ سرات اسلام نے ساتھ نمایا سرو سر ظالمن او مظلوما اے میرے امتیوں ہمیشہ یاد رکھو تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو صحابہ کرم نے کہا یا رسول اللہ مظلوم یہ مظلوم کی مدد کرنا تو ہم سمجھتے ہیں ہوا بار ظالم لیکن ظالم کی ہم کیسی مدد کریں تو نبی علیہ سرات اسلام نے شاق مایا میرا ظلم ظالم کے ظلم کو روک دو اور ظالم کو ظلم کرنے سے منع کر دو اس کا ہاتھ پکڑ لو اپنی قوت اپنی طاقت اپنے علم اپنی صلاحیت کے ذریعے اس کے ظلم ظلم کو ختم کر دینا یہی ہے مظلوم کی ظالم کی مدد کرنا نبی علیہ سلا و سلام حدیث کے اندر اور اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر یہ ساری ہدایات ہمیں دی ہیں لیکن ہم فساد پھیلانے والے ہمارے معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ممکن ہے کہ آپ کی اولاد ظلم جاتی کر رہی ہو آپ ذمہ دار ہیں کہ اولاد ہاتھ رکھیں ممکن ہے کہ آپ کے گھر میں کسی چھوٹے کی وجہ سے کچھ فساد پھیل رہا ہو تو بڑوں کا کام ہے کہ ہاں چھوٹوں کو فساد سے روکے لیکن کبھی فساد ایسا ہوتا ہے باہر کی قوتیں ہوتی ہیں یا ملک کے اندر موجودہ مسلم معاشرے میں کوئی ایک بڑا گروہ ایسا ہوتا ہے جو ملک میں رہ کر کے ملک کے امن و امان کو برباد کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حاکم کی ضرورت ہے امام کی ضرورت ہے اسی لیے رب رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں پر فرق قرار دیا ہے کہ ایسی حالات میں اگر امام وقت آپ کا خلیفہ آپ کا حاکم آپ کا بڑا ذمہ دار آپ کو حکم دیتا ہے تو آپ ظلم کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس ظلم کو مٹانا اور ایسے مواقع پر بہت سارے فرائض سے بڑا فریدا ہوتا ہے امام وقت کی اطاعت و فرما برداری کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا فساد ہے حاکم وقت نے ہمارے امام اور بڑے نے ایسے فساد کو مٹانے کا حکم دیا ہے اور ایسی چیزوں کے ختم کرنے کا حکم دیا ہے جس کی وجہ سے کسی کی جان کسی کا مان کسی کی عزت کسی کا دین محفوظ نہیں رہ سکتا اس لیے اہم فرائض میں سے ہے رب العالمین علیہ سرات والسلام نے ساتھ روایا ہند امام وا تیرا وقا بھی او کما کارا رہی سرات آپ نے ساتھ ظالموں کا ظلم مٹانے کے لیے اور ملک میں فساد پھیلانے کے لیے چاہے داخل سے ہوں یا خارج سے ایسے معاملے میں امام کی تمہیں اطاعت کرنا پڑے گی ان نمل امام و جنا امام جو ہے تمہارے لیے ڈھال ہے تمہارا خلیفہ تمہارا بادشاہ تمہارا حاکم یہ تمہارے لیے ڈھال ہے اسی کے ماتحتی اور اسی کے رائے اور مشورے سے تمہیں ظالموں کا مقابلہ کرنا ہے اور ملک اور وطن اور قوم کو قوم کو امن امان دینے کے لیے ظلم کے ہر قسم کے مٹانے کی کوششیں آتی وقت جو تمہیں دے اس کی پابندی کرنا ہے نبی علیہ السلام سامنے فرمایا کہ نبی حجم علیہ السلام سامنے فرمایا یہ ایسا فریضہ ہے کہ امام نے جب حکم دے دیا تو اس کی بڑی مسلحت بیان کیا اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو پریشانی آتی ہے تو تمہارا امام تمہارا ڈھال ہے ایک مصیبت اگر ملک میں آ رہی ہے اور اس بنا کو ہٹانے کا حکم دیتا ہے تو تمہارے اوپر فریدہ ہے کہ تم اس کی بات کو سنو اور مانو ملک میں فساد پھیلانے والے ظالم اور طرح طرح کے بدماش جنہوں نے ملک میں سرکشی پھیلا رکھی ہو نہ کسی کی جان محفوظ نہ کسی کا مال محفوظ نہ ہماری عبادت گاہیں محفوظ دنیا میں انسان امن و امان کے لیے مسجد میں آتا ہے اور یہاں بھی اسے امن و امان نصیب نہیں ہے ایسے موقع پر امام بادشاہ کے حکم اور اس کی اجازت کی مار جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں اللہ رب العالمی نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں اور وہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس مشن میں ساتھ آتا ہے ساتھ دیتا ہے اور جو ظلم کو مٹانے کے لیے امن و امان کو برقرار کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں نمبر ایک اگر کسی انسان کو ڈیوٹی لگائی گئی اور اس نے باقاعدہ وقت لگایا کہیں سرحد پر جس سڑک سے حملے کا ڈر ہو وہاں اگر کوئی انسان ایک دن کی ڈیوٹی لگاتا ہے تو نبی رہے سراج ساتھ میں اے لوگوں رے بات خیر نا دنیا بافی ہاں لوگوں تمہیں معلوم ہے امت مسلمہ اور ملک کے باشندوں کی جان مال عزت آبرو عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے اگر کسی نے سرحد پر ایک دن ڈیوٹی دی ہے تو دنیا اور دنیا اس کی دنیا کی سارے مال دولت اور دنیا کی ساری چیزوں سے بڑی خیر و برکت اللہ تعالیٰ ایک دن کی ڈیوٹی میں اسے عطا کر دیا کرتا ہے یہ پہلی شکل ہے کہ انسان وہاں جائیں آنے والی آفتیں جو ملک پر ہیں ان کی حفاظت کرے دوسری شکل یہ ہے کہ فتنے کو مٹاتے ہوئے اور ان ظالموں کا مقابلہ کرتے ہوئے اگر کسی مسلمان کو زخم پہنچ گیا اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت نبی علیہ نئی فرماتے ہیں مامن مامن اب اب دن دن بولے جب بھی کسی مسلمان قرآن کو مامن کرمن مامن کرمن یقلم فی سبیل اللہ جب بھی کسی مسلمان مرد مومن کو کسی مجاہد کو سرحد کی حفاظت کرنی اور ظالموں کے مقابلے میں اگر کوئی تین یا بندوق کی گولیاں یا کسی اور اسلحے سے زخم پہنچا اور اس کا خون نکل آیا اور اس کو زخم پہنچا تو نبی علیہ فرماتے ہیں یہ زخم اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ مقبول ہے اللہ اتنا زیادہ خوش رکھتا ہے کہ قیامت کے دن وجہ قیامت کے دن جب ہنسنے کے میدان اٹھے گا تو اس کے اس زخم سے خون ویسے ہی نکلتا ہوگا جیسے میدان جنگ میں نکل رہا تھا لیکن لو لو لو وری ہو ری ہوگا وہ آپ زخم کا خون نہیں ہے وہ مشاہد کا خون ہے وہ جہاد کرنے والے کا خون ہے ملک کو فسادیوں سے پاک کرنے کا خون ہے آپ نے ساتھ روایا اس کا صرف رنگ خون کا ہوگا لیکن اس خون میں کی خوشبو ہو ہوگی دنیا میں کسی مشک امبر میں وہ خوشبو نہیں جو اللہ تعالیٰ اس زخمی کے خون میں پیدا کر دی ہے تیسری شکل ہوتی ہے میرے بھائیوں اے تیسرا انسان یا تیسری شکل ایسے میدان میں ظالموں کے مقابلے فتنا فتنا فساد کے مٹانے میں انسان خوش نصیب ہوگا اگر اس کو شہادت نصیب ہو گئی تو شہادت بھی بڑی اونچی ہاں، اونچا اونچا درجے اونچے درجے کا عمل ہے علیہ ارے شرات و شہادت کی بڑی فضیلت میں کی حدیثوں کے اندر اور نبی علیہ سرات و سلام ہے قرآن کے اندر سبیل اللہ کی شہادت کی بڑی فضیلت بیان کی ہے نبی علیہ سراط سامنے ساتھ نمایا ایک ہی انسان ہے جو دوبارہ چہمنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا چاہتا ہے وہ شہید ہے جب رب غلامی شہید سے پوچھتے کیا چاہتے ہو رب کچھ بھی نہیں چاہیے تیری راہ نے جان دینے میں جو مزہ آیا ہے ایک ہی تمنا ہے کہ پھر دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیو کامال کی توفیق نصیب فرمائی اکور کو لہٰذا واسطر اللہ من کل دن بھی ہوا الحمد للہ وقفا وسلام اللہ عباد اللہ اما بعد رب العالمین نے شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنمایا وا تہ سب لینا کٹ ہی اللہ کے راہ میں جو قتل کیے گئے ہیں جو شہید کیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو بل عند ربهم یرزقون بلکہ اپنے رب کے پاس وہ زندہ ہیں اور رب کے پاس ان کو رزق مل رہا ہے فرحین بما آتاهم اللہ نے شہادت کے ماں کے جو مرتبہ اور جو اپنا و کرم دیا ہے اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہیں اتنے خوش ہیں وہ سب سے اللہ کا خوف علیہم ولا ہم یا وہ تو جنت میں پہنچ گئے ہیں جنت میں پہنچ گئی ہیں لیکن وہاں پہنچ جانے کے بعد اللہ نے جس فضل و کرم سے نوازا ہے وہ سندھوں کو جو چھوڑ کے دنیا میں گئے ہیں ان کے متعلق تمنا کرتے ہیں کاش کی وہ بھی ہمارے پاس شہید ہو کر کے آ جاتے اللہ خوف نہ رہے یہ ضرور نبی علیہ السلام کو نام نے ساتھ رمانا اے لوگوں شہید فی سبیل اللہ جو ہے شہید فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ چھ چیزیں ادا کرتا ہے نمبر یوگ یوگ فرولہ اللہ العالمین انہیں سے چھ چیزوں سے نوازتا ہے سب سے پہلی چیز جب وہ شہید ہوتے ہیں پہلا خون کا کترا جو زمین پر ٹپکتا ہے زمین پر پہنچنے کے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مفرت کر ہیں نمبر دو آپ نے ساتھ میں وہ جو رہا میں میرا جنت وہی ادھر شہید ہو رہا ہے اور جنت میں اس کا ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے نمبر تین وہ چارو میرا عذاب الخبر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دے دی جاتی ہے نمبر چارو مینل الفر اکبر اور سب سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آمد کے دن یہاں سارے پریشان ہوں گے کہ آمد کی پریشانیوں سے اللہ نے تجھے محفوظ رکھ دیا ہے نمبر پانچ آپ نے ساتھ نمایا خیر من دنیا مما اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو ایک ایسا تاج تاج پہنائیں گے جس کا ایک موتی جو ہے دنیا کی ساری دولت دینے سے بھی خریدی نہیں جا سکتی ہے نمبر چھ نبی رہ میرے ساتھ نمایا شہید بھی سمیل اثنتین و سبعین من الحور العین اور اللہ تعالیٰ بہتر حوروں سے اس کی شادیاں کرا دیتا ہے اور آخری چیز نبی علیہ السلام نے بڑی یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے دن جب وہ جنت میں جانے لگے گا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھے گا کہ خاندان کے اندر سینکڑوں ایسی ہیں جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے وہ کھڑا ہو کر کے سوچے گا اللہ رب العالمین فرمائے اگر سر سینکڑوں آدمی ستر کا لفظ آیا ہے ویوش ہی سب کو نوین رہی ستر کہا جاتا ہے زیادہ کے لیے سینکڑوں خاندان اور رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کے برکت سے سب کو جنت میں داخل کر دیتا یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں نئے کامال کی توفیق نصیب فرمائے اور جو بھی کتنا اٹھا ہوا ہے ہم ملاقات العربیہ سرونیا یا عمارات تھے جو حضرات یا جہاد کر رہے ہیں جو شہید ہوئے اللہ رب العالمین ان کی شہادت کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین ان کے اہل کو صبر جمیل عطا فرمائے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولن نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ ہمارے نبی جن کے اوپر آزمائش آئی ان کو صبر کی دعوت دے دیں اے صبر کی بشارت اے صبر کرنے والوں کو بشارت بشارت سنا دیں بشارت کس چیز کی ہے اگر انہوں نے کہا راجعون الاسنا علیہم صلوات من رب رحمت محدود جن کو اللہ جو جو, صبر کرتے ہیں اللہ ایک تو ان کے اوپر اپنی رحمتیں نواز سے نازل کرتے ہیں اللہ رب العالمین برکتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور آخر میں اللہ اعلان کرتے ہیں یہ وہ بندے ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہے اللہ تعالیٰ سب کو صبر زمین اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اہل ویال کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے اور جو اللہ رب العالمین نے اگر ثواب کا وعدہ کیا ہے سب کو اس کا مستحق بنائے اللہ العالمین ہمارے لڑنے والے باطل کو مٹانے والے کفر و و شرک کو ختم کرنے والے ان کے مقابلے میں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما الہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رہی الدونا اور ان کے آغان و انصار کی مدد فرما الہ العالمین ان کے نیک امال کو قبول فرما ہر اچھے کام میں اس کو ان کو استعمال فرما ہر برے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اور جس شہر شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرما ہر بڑا سے محبوب رکھے ہر آفتوں سے اللہ بچانے ہر آنے والی بنائیں ان سے ٹال دیں اور رحان عالمین ہر اچھے کام ان کو استعمال فرما ہر وہ کام جس میں آپ کی ریلا ہو امت کی فلاح ہو قوم و ملت کی کامیابی ہو فائدے مند ہو اللہ ان سے وہی کام لے اور ہر ایسے کام جس میں امت کا ملت کا نقصان ہو قوم قوم اور مسلمانوں کا خسارہ ہو اللہ ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے العالمین ہم نے جو بیمار ہوں کا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ بالعدل اناہر اگلے قربا